سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے ایک گھوڑا دیا پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ فروخت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو خریدنے کا ارادہ کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنا صدقہ واپس مت لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انہتر